انما مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم بے شک دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے زمین کے نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلے یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں یعنی کسانوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آ پڑا سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھا ہم اسی طرح آیتوں کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دار البقا کی طرف یعنی جنت کی طرف تم کو بلاتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں راہ راست پر چلنے کی توفیق دیتے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے دنیاوی زندگی کی ایک مثال دنیا کی ظاہری زینت سرسبزی و شادابی پھر اس کے جلد ہی زوال پذیر ہو جانے کی مثال اللہ پاک رویدگیوں سے دے رہے ہیں جن کو آسمان سے پانی برسا کر اللہ نے زمین سے نکالا جن کو انسان کھاتے ہیں جیسے اناج غلہ مختلف انواع و اصناف کے پھل پھلواری جو نہ صرف انسان کی غذا بلکہ مویشی بھی ان کے ڈھنڈل اور ٹھنڈ کھاتے ہیں اور جب زمین کی یہ زینت فانیہ بہار پر ہوتی ہے اور مختلف اشکال والوں کی سبزیاں کمال سر سبزی پر آتی ہیں تو زمیندار کاشتکار گمان کرتے ہیں کہ اب کھیت کاٹ لیں گے میوہ اتار لیں گے کہ یہ کا ایک بجلی یا آندھی ایسی آ پڑتی ہے کہ درختوں کے سارے پتے سوکھ جاتے ہیں جل جاتے ہیں پھل پھول تلف ہو جاتے ہیں اور اس سر سبزی و شادابی کے بعد وہ ایک سوکھا سا ڈھیر بن جاتے ہیں گویا کہ کبھی یہ سر سبز تھے ہی نہیں اور کبھی یہ نعمت زمیندار کو دی ہی نہیں گئی تھی اسی لیے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اہل دنیا کو نعمتیں دی جاتی ہیں پھر اس سے آگ میں جھونکا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ کبھی تم کو راحت ملی بھی تھی تو وہ کہتا ہے کہ ہرگز نہیں ایک اور شخص ہوتا ہے جو دنیا میں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھایا ہوا ہوتا ہے پھر وہ جنت میں بھیجا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ کیا کبھی تمہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچی تھی تو کہتا ہے کہ کبھی نہیں اللہ پاک ان ہلاک ہونے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں ایسے ویران ہو گئے گویا کبھی بسے ہی نہیں تھے پھر ارشاد ہوتا ہے الْآيَاتِ یعنی ہم اسی طرح بات کو کھول کھول کر دلائل و حجت کے ساتھ پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ اس بات کی عبرت حاصل کریں کہ دنیا بڑی تیزی سے زوال پذیر ہے دنیا پر قادر ہونے کے باوجود وہ ان کے ساتھ دغا کرتی ہے جو اس کی طرف بڑھتا ہے اس سے بھاگتی ہے اور جو اس سے بھاگتا ہے اس کے پیروں پر آ گرتی ہے اللہ پاک نے دنیا کی مثال نباتات ارضی سے سورہ کہف کی دوسری آیتوں میں بھی کی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر پینتالیس میں فرمایا وغیرہ دنیا کا یعنی دنیا کی زندگی کی مثال بارہ نے نازل شدہ کے مانند ہے یعنی بارش کی سی ہے جو نباتات یعنی پودوں سے پہلے تو آ ملا سرسبز ہو چکنے کے بعد پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نباتات سوکھا سا گھاس بن کر رہ گئے جس کو ہوائیں ادھر ادھر لے اڑتی ہیں اللہ تو ہر چیز پر قادر ہیں سور زمر اور حدید میں ایسا ہی بیان کیا گیا ہے خلیفہ مروان ابن الحکم ممبر پر یہ پڑھتے ہوئے دیکھے گئے کہ زمین جب شاداب ہو گئی اور کاشتکار سمجھے کہ اب فصل کاٹ لیں گے لیکن ساری کھیتی برباد ہو جاتی ہے اور یہ ساری ہلاکت ان کے گناہوں اور بغاوت کے سبب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان واللہ الى دار السلام کہ جب اللہ پاک دنیا کی سرعت زوال یعنی تیزی سے ختم ہو جانے اور جنت کی ترغیب یعنی اس طرف ابھارنے کا ذکر کر چکے تو اب جنت کی طرف بلاتے ہیں اور جنت کو دار السلام کہتے ہیں یعنی وہ ہر آفت و نقصان و نقبت سے پناہ کی جگہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ کی آنکھیں تو بظاہر سوتی رہیں لیکن دل آپ کا جاگتا رہے اور کان آپ کے سنتے رہیں چنانچہ میری آنکھیں تو سچ مچ سو ہی گئیں لیکن دل ہوشیار تھا کان کھلے تھے پھر مجھ سے کہا گیا کہ ایک دولت مند نے ایک گھر بنایا لوگوں کی دعوت کی بلاوے بھیجے تو جس نے دعوت قبول کی وہ تو آیا جی بھر کے کھایا بلانے والا بھی خوش ہوا اور جس نے دعوت قبول نہ کی نہ وہ آیا نہ کچھ کھا سکا اور نہ دعوت دینے والا خوش ہوا اللہ ہی وہ بلانے والے ہیں اور وہ گھر اسلام ہے اور دسترخوان جنت ہے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے سوتے میں دیکھا کہ جبریل علیہ السلام میرے سر کے پاس ہیں اور میکائل علیہ السلام میرے پاؤں کے پاس اور ایک اپنے دوسرے ساتھی سے کہہ رہا ہے کہ اس سونے والے پر کوئی مثال منطبق کیجیے تو دوسرے نے کہا اے سونے والے تمہارے کان سنتے ہیں تمہارا دل جاگتا ہے تمہاری اور تمہاری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بادشاہ نے کوئی گھر بنایا ہو اور اس میں بڑا سا کمرہ اور اس میں خیوان یعنی دسترخوان چن دیا گیا پھر قاصد کو بھیج کر لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا گیا کوئی آیا اور کوئی نہیں آیا چنانچہ وہ بادشاہ تو اللہ ہیں اور گھر اسلام ہے اور کمرہ جنت ہے اور تم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ قاصد ہو جو آیا تھا وہ داخل اسلام ہوا تھا اور جو داخل اسلام ہوا وہ داخل جنت ہوا اور داخل جنت شخص دعوت سے فیض یاب رہا